ہم رٹیں گے گرچ مطلب کچھ نہ ہو ہم رٹیں گے گرچ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے ہم تو اللہ آپ کے نام کے عاشق ہیں ہم رٹیں گے گرچ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے